خالد نے بیان کیا ان سے اکرما نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں سائل نے کہا قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر مڈا لیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیئیس